حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکے میں دن کے وقت داخل ہوئے سننے ابن ماجہ حدیث نمبر دو ہزار نو سو اکتالیس